وضو کے بعد استغفار کی مصنون دعا حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ وضو سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اللہ مغفلی ضمبی و وسیع علی فی داری و بارکلی فی رزقی ترجمہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما اور مجھے میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور مجھے میرے رزق میں برکت عطا فرما حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعاؤں نے کچھ چھوڑا بھی مطلب یہ کہ دین و دنیا کی ہر بھلائی اس میں موجود ہے عن ابی موسا رضی اللہ عن قال عطیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تف ثمۃ یقول اللہ مغفلی ضمبی الآآخری قلطیہ نبی اللہ لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا فقال وهل تركنا من شيء